صورت الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم و سمائے و ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی اندھیرے میں آنے والے ستارے وما محاذہ کا مت طارق تم جانتے ہو کیا ہے وہ تاریخ النجم الساقب وہ ستارہ چمکدار ستارہ ان کل نفس لما علیہ حافظ جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو ان اناف رامن کاتبین فلون پھر یور علیکم حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے معمول کیے ہوئے اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے آباد کو لکھنے والے فرشتے ان کل نفس لما علیہ حافظ یقین ہر جان پر ایک نگہ بان موجود ہے فلینزور انسان اور ممبا کھولے انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا کھولے مائن دافقین پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے یا خروج و ممبین سلب و وقت اور نکلتا ہے انسان کی پیٹ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے یہ ٹیسٹیکلز ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امریوں کے اندر پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے لیکن یہ کہ اصل جگہ وہی ہے اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے تو ریڑھ کی ہڈی اور مچھلیوں کے مابین رجی اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے دوبارہ بنا سکتا ہے یوم تبل سرائے بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ لقادر اس کو واپس لا سکتا ہے یعنی لا کے اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا یوم تبل سرائے جس دن کے تمام کھلی ہوئی چیزیں جانتی ہوئی چیزیں سرائے تو یہ جانتی جائیں گی نکال لیے جائیں گے بھید سارے فما لہو من قوت ولا ناصر تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار بس سما ذات رج قسم ہے اس آسمان کی یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے ولاد ذات صدر اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو پھوٹ نکلنے والی ہے بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں ان نحول الفصل یہ قرآن قول فصل ہے قول فیصل ہے وبا ہوا بالحضل یہ کوئی لنگ شہ نہیں ہے ان نح دیکھیے یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وہ بالحق حق اللہ بالحق نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے وہی بات یہاں ہے ان نہ قول الفصل یہ فیصلہ کل کلام بن کر آئی ہے کتاب بل حاضر یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات بات نہیں ہے ان نہ و قیدا اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں لیے کافی تو اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجیے جلدی نہ کیجیے ہم ہل ہم رو ہے ذرا ڈھیل دیجیے تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجیے فصل حکم ربک یعنی ولا تاجل علیہ جو بعد میں آیا تھا ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں اور آپ کے مساقل سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے رسی ان کی ڈھیلی کرنی ہے انہیں ہم نے آزمانا ہے انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کہ یہ سمجھ جائیں شاید کہ واپس آ جائیں بارک اللہ علی و و العظیم ویات ملایات و ذکر حکیم